الصراط المستقیم سابقہ درس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی تھی کہ انسان کے دل میں شدت سے ایک آرزو پیدا ہوئی جو الفاظ بن کر اس کی زبان پہ آ گئے کہ ایا کا نستعین ہماری آرزو ہماری خواہش ہماری طلب ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات مناسب نشو و نما حاصل کر کے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن کے سفر حیات کو اس طرح سے طے کرتی چلی جائے کہ وہ ارتقائی منازل میں سے گزرتی ہوئی اپنے انتہائی منزل مقصود تک پہنچ جائے یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ وہ آخری منزل کون سی ہے وہ مقصد کیا ہے لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں تو یہ بھی مقصد حیات ہوگا اور اس کے بعد کی زندگی میں انسانی ذات کا ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد کسی منزل تک پہنچ جانا یہ بھی نصب العین حیات ہوگا تو اس دنیا میں ہو یا اس سے اگلی دنیا میں ہو بہرحال راستہ طے کرنے کا تصور مشترک فق ہے راستہ طے کیے بغیر آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے تو جب آپ نے یقینستین میں یہ آرزو دل سے لپے لائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری راز یہ ذات <clears throat> صحیح راستہ طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے تو لازمن اس سے اگلی بات آنی یہی چاہیے تھی کہ احدین سرات المستقیم ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارا قدم غلط راستے پر نہ اٹھ جائے ہم سفر کے لیے تو اٹھے ہیں ارادہ بھی کیا ہے ہم نے تیاری بھی کی ہے سامان سفر بھی ساتھ لیا ہے چل بھی پڑے ہیں لیکن ہماری آرزو یہ ہے مقصد اب یہ ہے کہ ہمارا قدم کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیں عہدن سرات المستقیم کا عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے دکھا ہم کو سیدھی تو آپ دیکھیے اس میں عہد کے اندر دکھا ہم کو پھر وہی دعا کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے اور دعا کا مفہوم ہم پہلے پیشاب کا درس میں اچھی طرح سے واضح کر چکے ہیں اور اگلی چیز یہ بھی دیکھیے کہ اس میں اہدنا ہے جمع کا سیگا آیا ہے ایک فرد اپنے لیے نہیں چاہتا صرف بلکہ وہ جمع کا سیگا ہے دعا میں ہمیں سیدھی راہ دکھا تو یہ نظر آیا کہ یہ انسانی زندگی کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے اجتماعی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہو تو پھر منظر مقصود تک پہنچ سکتی ہے ایک فرد کا انفرادی طور پر سفر طے کرنے کا سوال نہیں ہے اسی لیے کہا کہ ہے دن اس سے رات اور مستقیم ہدایت کا لفظ تو سارے قرآن میں بھرا پڑا ہے اور ہم روز سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کو دہراتے ہیں ہدایت کے لفظ کو ہادی کے لفظ کو تو ہدایت کا مفہوم تو ویسے ذہنوں میں آئی جاتا ہے رہنمائی اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہماری رہنمائی کر ہمیں راستہ دکھا رہنمائی کرنا راستہ دکھانا یہ ٹھیک ہے یہ اس لفظ کے بنیادی معنی میں ہے لیکن اس لفظ میں جو قرآن نے منتخب کیا تو اس میں ایک خصوصیت ہے صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ یہ رہنمائی یہ راستہ دکھانا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ راہ وہ منزل ابھر کر سامنے آ جائے یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے راستے کا ابھر کر سامنے آنا اسی لیے عربوں کے ہاں ہادیت اس چٹان کو کہتے تھے جو دور سے ابھری ہوئی نظر آئے ایسے راستے کہ جو مخفی ہوں چھپے ہوئے ہوں جنہیں آپ کو خود تلاش کرنا پڑے مشتبہ ہوں مشکوک ہوں قیاسی ہوں زنی ہوں انہیں ہدایت نہیں کہا جائے گا بلکہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رہنمائی واضح بین روشن نمایاں اور ابھری ہوئی ہو تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے انتخاب سے اور اس کے بنیادی معانی کی خصوصیت سے یہ رہنمائی کس طرح سے عام رہنمائیوں سے متمیز ہو کر الگ ہو گئی اس رہنمائی میں کسی قسم کے زن و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہوگا یقینی حتمی اس طرح جیسے دور سے ابری ہوئی چٹان نظر آ جاتی ہے اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بھی کوئی نہیں ہوتا چٹان ابھری ہوئی سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ ادھر دائیں کی طرف ہے کوئی کہے بائیں کی طرف ہے لیکن جب وہ دور سے ابھری ہوئی نظر آئے گی تو اس کے اس, اس کے مقام کے تعین میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کوئی بات کیاسی نہیں ہو سکتی ہر آنکھوں والا متعین طور پر بتائے گا کہ وہ ہے اور ہر آنکھوں والا جو بتائے گا تو ایک ہی سمت بتائے گا ایک ہی منزل بتائے گا یہ وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے ایک تو وہ اتنی واضح بین روشن اور ابھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے تلاش کرنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی اور دوسرے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس رہنمائی کو اختیار کرتا ہے ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا تضاد نہیں ہو سکتا دین میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو مذہب ہے کہ جس میں راستے انسان خود تلاش کرتا ہے مذہب کے معنی راستہ ہوتے ہیں تلاش کرتا ہے اور پھر ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے افراد کا بھی مختلف اہل مذاہب کا بھی مختلف اقوام کا بھی لیکن اب دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس میں خدا کی رہنمائی چٹان کی طرح ابھری ہوئی سامنے آ جاتی ہے خدا کی طرف سے رہنمائی ملنا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دی کتنی اہم چیز ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے خدا نے ہر شے کو پیدا کیا اس کے لیے ایک راستہ تجویز کیا اس کے لیے ایک منزل متعین کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی مخلوق کو وہ راستہ دکھا دیتے جس پر چلنے سے وہ اس منزل تک پہنچ جاتی جو اس کے لیے متعین کی گئی تھی چنانچہ سورہ العلہ میں ہے کہ رب وہ ہے دیکھیے یہاں رب کا لفظ ہے ربوبیت کرنے والا نشو و نما دینے والا وہ ہے <coughs> کون ہے اللہ زی خلاقہ چار لفظ ہیں عزیزہ نے من غور سے سننے کی بات ہے پھر سنیے اللہ زی خلاقہ فصو ولہ زی قدرا فہدا eighty seven over two three ستاسی بیٹا دو تین رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی خلق پھر ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں توازن اور اعتدال پیدا کیا فسوا پھر اس کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کیے وہ نصب العین متعین کیا جس تک اسے پہنچنا ہے قدرہ قدرہ کے معنی ہوتے ہیں پیمانے مقرر کر دینا یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جسے خدا کی تقریر کہتے ہیں میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ قوانین ہیں جو اس نے تجویز کیے ہیں وضع کیے ہیں نافذ کیے ہیں تو قدرا اس نے قوانین وضع کیے مقرر کیے <clears throat> نصب العین مقرر کیا ہر شہر کا فاہدہ اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اس سے رہنمائی دی خلا کا فصوا قدرا فہدا ان چار الفاظ میں عزیزان من تخلیق سے لے کے کسی ہر شے کا اپنے آخری منزل تک پہنچ جانے کے لیے پورے کے پورے مراحل آ گئے چار لفظوں کے اندر دوسری جگہ ہے رب الزی کل شائن خلق سما یعنی اس میں دو باتیں پہلی شے کہ ہر شے کو اس نے تخلیق عطا کی اور تخلیق عطا کرنے کے بعد اس منزل کی طرف رہنمائی کر دی جس تک پہنچنا اس کے لیے مقصود ہے یہ رہنمائی کہ کسی شے نے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے خارجی کائنات میں ہر شے کے اندر موجود ہے اسے ان اشیاء کی فطرت یا جبلت یا انسٹنکٹ کہا جاتا ہے مثلا پانی کی فطرت ہے کہ وہ مایا شکل میں نشیب کی طرف بہے ایک خاص درجۂ حرارت پر پہنچ کر منجمد ہو جائے یا دوسری طرف اگر اس کو حرارت پہنچائی جائے تو بھاپ بن کر اڑ جائے یہ پانی کی خصوصیت ہے ایسی خصوصیت کہ جو پانی بدل ہی نہیں سکتا تو کسی شے کی وہ خصوصیت جس سے تبدیلی ہی نہ آ سکے جو بدل ہی نہ سکے اسے اس شے کی فطرت کہتے ہیں اور فطرت ہر شے کے اندر موجود ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ ہر شے اپنی اس فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہے پانی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ مایا شکل کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نشیب کی طرف جانے کی بجائے بلندی کی طرف چڑھ جائے اسے اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ خاص حرارت کے اوپر پہنچنے پر وہ بھاپ نہ بنے بلکہ برف بن جائے وہ مجبور ہے ان قوانین کی عدایت کے اوپر تو لہذا فطرت وہ خصوصیت ہے جو غیر متبدل ہوتی ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے وہ شے مجبور ہوتی ہے مثلاً بکری کی جبلت میں ہے کہ وہ گھاس کھائے اور گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے شیر کی جبلت ہے کہ وہ خون پیے اور گوشت کھائے اور جیسا کہ شاید میں نے پہلے بھی یہ مثالیں دی ہیں آپ کسی مرغی کے نیچے مرغی اور بطخ کے انڈے سینے کے لیے رکھ دیں جب ان انڈوں سے بچے نکلیں گے تو بت کے بچے پانی کی طرف لپکیں گے اور مرغی کے چوزوں کو آپ پانی کی طرف لے جانا بھی چاہیں تو وہاں سے دور بھاگیں گے یہ رہنمائی بت کے بچوں کے اندر یہ رہنمائی کہ انہوں نے پانی میں زندگی بسر کرنی ہے مرغی کے چوزوں میں رہ رہنمائی کہ انہوں نے خشکی پر رہنا ہے یہ ان کے اندر موجود ہے پیدائش کے ساتھ موجود ہے نہ انڈوں کے خول کے اندر انہیں کسی کسی نے انہیں ان کی تعلیم دی تھی نہ خول سے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہیں سے یہ سبق حاصل کیا تھا یوں ہی انہوں نے اس کائنات میں سانس لی اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ان کے اندر کی خصوصیت جس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنی تھی اس کے مطابق ان کے قدم اٹھنے شروع ہو گئے اور پھر ہر بات کے بچہ جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ پانی کی طرف لگ گئے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا وہ مجبور ہوتے ہیں <laughs> لہذا انہیں یہ رہنمائی کہیں خارج سے حاصل نہیں کرتی کرنی پڑتی قرآن کریم نے اس کو بھی ان کی طرف وہی کہہ کر پکارا ہے خارجی کائنات کے اندر وہی کے الفاظ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آئے ہیں وہ آؤ ربو کا اعلان شہد کی مکھی کی طرف اجرام فلکی کی طرف وہی زمین کی طرف وہی اگر آپ ان کے حوالے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے شہد کی مکھی کی طرف وہی سولہ بٹا اڑسٹھ اجرام فلکی کی طرف وہی اکتالیس بٹا بارہ زمین کی طرف وہی ننانوے بیٹا پانچ اور اسی طرح سے یہ ان ان اشیاء کے اندر جبلت کے جسے ان اشیاء کی فطرت کہا جاتا ہے اس کے متعلق کہا کہ خدا نے ان کی طرف وہی کے ذریعے سے ان کے اندر یہ رہنمائی رکھ دی ہے انہیں اس رہنمائی کے حاصل کرنے کے لیے کسی خارجی درس گاہ کی ضرورت نہیں ہے کسی سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی احتیاط نہیں ہے وہ ان کے اپنے اندر ہے پہلے دن سے آخری دن تک رہتی ہے اور وہ اس پر چلنے کے لیے مجبور ہے انسان بھی مخلوق خداوندی میں شامل ہے اسے بھی اپنے ارتقائی منازل طے کر کے منزل مقدر تک پہنچنا ہے اس کے لیے سفر اختیار کرنا اور راستہ طے کرنا ہے لہذا اس کے لیے بھی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس رہنمائی کا ذمہ بھی اسی خدا نے لے رکھا ہے جس نے اشیاء کائنات کو رہنمائی عطا کی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ انا علینا نہ لل خدا بانوے بٹا بارہ انسانوں کو رہنمائی دینا بھی ہمارے ذمے ہے دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہلایا گیا کہ رب العالمین وہ ہے اللہ زی خلاقانی فہوا یا دین چھبیس بٹا اڑسٹھ خدا وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے قصہ آدم کے ضمن میں جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے اور جس کی تشریح آگے چل کے سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آئے گی اس میں کہا گیا ہے کہ جب آدم سے جنت چھن گئی اور وہ مایوس ہو گیا کہ نہ معلوم میری بازآفرینی کا امکان بھی ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم مایوس نہ ہو فما یا تین منی ہدن فمن طب اہدایا فلا خوف سنون دو بٹا اڑتیس میری طرف سے تمہاری جانب رہنمائی آتی رہے گی تم میں سے جو بھی اس کے مطابق راستہ طے کرے گا وہ بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا ان آیات اور اسی قبیل کی متعدد دیگر آیات سے واضح ہے کہ انسان کی رہنمائی کا ذمہ بھی خدا نے خود لے رکھا ہے لیکن انسان کو اس رہنمائی کے عطا کرنے کی صورت کچھ اور ہے اشیاء کائنات کی صورت میں یہ رہنمائی ان کے اندر رکھ دی گئی تھی انسانوں کے سلسلے میں یہ صورت نہیں ہے ان کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے یہ رہنمائی جسے وہی کہا جاتا ہے اس کے کسی برگزیدہ بندے کو عطا کی جاتی تھی اسے نبی یا رسول کہہ کر پکارا جاتا ہے اور وہ اس رہنمائی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتا تھا انہیں اس کا اختیار تھا انسانوں کو کہ وہ اس رہنمائی کا اتباع کر کے بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جائیں یا اپنے لیے دوسرا غلط راستہ اختیار کر کے تباہ و برباد ہو جائیں اور یہ ہے وہ نقطہ جہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے سلسلے میں یہ دوسرے قسم کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کے ادارے کا ذریعہ بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اشیاء کائنات کے اندر جو وہی رکھ دی گئی جو رہنمائی رکھ دی گئی وہ اس رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں انہیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر دے بکری بھوکی مر جائے گی لیکن گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی جنگل کے جانوروں میں انتہائی قوتوں کا مالک شیر اس کے سامنے انگور کے خوشے بھی لٹک رہے ہوں گے تو وہ اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا گوشت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں کھائے گا اس کے سامنے اب یوں سمجھیے جو میں اس طرح استعمال کر رہا ہوں ٹو پاسبلٹیز نہیں ہیں دو امکانات نہیں ہیں دو راستے نہیں ہیں ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے اور جب دو راستے ہوں ہی نہیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا کرتا پیدا ہوتا کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے ایک راستہ اختیار کرے یا دوسرا راستہ اختیار کرے اشیاء کائنات میں اختیار اور ارادہ صرف انسان کو دیا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب اختیار و ارادہ دیا گیا ہو تو پھر اس کے سامنے ٹو پاسبلٹیز ہونی چاہیے اسے دراہے پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جہاں سے دو راستے پھٹتے ہوں اختیار و ارادے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان میں سے جون ارادہ رون سا راستہ جی چاہے اختیار کرے لہذا انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ ایک ہی راستہ ہے جسے اختیار کرے اور اس سے ایک بڑی اہم بات سامنے آ گئی ہم آئے دن سنتے ہیں انسانی فطرت ہیومن نیچر ہمارے ہاں ہی نہیں دنیا بھر کے فلاسفرز کے ہاں یہ چیز ملتی فلاسفر میں حکمائے یونان کو فلاسفر کا ابو العبا سمجھا جاتا ہے سکرات اور ارستو اور پلیٹو اور یہ تمام کے تمام حکمائے یونان سے لے کر آج تک کے فلاسفرس تک سب ہیومن نیچر کے قائل کرے جاتے تھے سب انسانی فطرت کو مانتے تھے اور کبھی کسی نے متعین نہیں کیا کہ انسان کی فطرت ہے کیا اس لیے کہ فطرت تو اسے کہیں گے کہ جو ایک ایسی خصوصیت ہو جو قابل تبدیل نہ ہو جسے بدل نہ سکے اور وہ خصوصیت اس نو کے ہر فرد کے اندر ہو ہر بکری کی ایک جبلت ہوتی ہے ہر ہر شیر کی ایک ہی جبلت ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ان کی جبلتوں میں لہذا ان کی فطرت ایک ہوتی ہے ہیومن نیچر یا انسانی فطرت کے <laughs> کہنے سے تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان بھی مجبور ہے باقی اشیاء کائنات کی طرح اور یہ چیز تو واقعہ کے خلاف ہے اور پھر دوسری چیز یہ کہ جسے آپ فطرت انسٹنگ یا جبلت کہتے ہیں وہ تو اس نو کے ہر فرد میں یکساں ہونی چاہیے اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ کوئی دو انسان بھی اپنی استاد تباہ اور مزاج اور خیالات اور جذبات اور تصورات میں یکساں نہیں ملتے ہر انسان دوسرے سے الگ ہوتا <clears throat> یہاں فرد ہوتا ہے وہ نو نہیں ہوتا لہذا آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی بدی ہی چیز اور ڈیڑھ کوئی اڑھائی ہزار سال سے دنیا کے بڑے بڑے دانشور فلاسفر حکما اس غلطی کے اندر مبتلا چلے آتے تھے قرآن کریم میں فطرت کا لفظ ان معنوں میں کہیں آیا ہی نہیں ہے وہاں انسانی فطرت کا کوئی ذکر نہیں کتنی عظیم چیز تھی یہ عزیزان مان کہ دنیا بھر کے مفکرین سے بالکل الگ ایک چیز کہی قرآن نے کہ انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے انا ہدائنا ان نجدین ہم نے اس کے سامنے دو پاسبلٹیز رکھ دی ہیں اور جب دو پاسبلٹیز ہوں تو اس کی فطرت نہیں کوئی ہو سکتی وہ صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا لیکن غیر مسلم مفکرین کے ہاں تو اب یہ لفظ شاید تھوڑا تھوڑا پیچھے سرک گیا <coughs> ہمارے ہاں تو ہر ایک کے زبان میں یہ لفظ انسانی فطرت اور اس سے آگے اسلام دین فطرت ہے روز یہ لفظ بولے جاتے ہیں اور کوئی نہیں یہ بتاتا کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ صاحب اس کے معنی کیا ہیں دین فطرت کے کیا معنی ہیں وہ کہ جی یعنی اس کو اگر انسان کو وہ ایک روایت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ حضور کی روایت نہیں ہو سکتی کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسانی بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے ہر انسان کی فطرت تو اسلام ہے لیکن اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں اندازہ لگائیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام فطرت ہے اسی سے دین فطرت کہا جاتا ہے اسلام کو تو اس کے بعد فطرت تو کہتے اسے ہیں جو کوئی بدل ہی نہ سکے تو اس کے ماں باپ اسے اس اسلام کی فطرت سے الگ راستے کے اوپر چلا کیسے سکتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان پہ اگر اس کی سوسائٹی کے ماں باپ کے معاشرے کے اثرات نہ ہوں تو وہ جس قسم کی زندگی بسر کرے گا وہ فطرت کے مطابق وہ اسلام کے مطابق ہوگی ایسے تجربے ہوئے کہ ایک بچے کو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانوں سے الگ کر دیا گیا یا وہ انسانوں سے کسی حادثے کے روح سے الگ ہو گیا اکبر کے زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک تجربہ اس نے خود کر کے دیکھا تھا ایک بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایسی جگہ رکھا جہاں انسان کوئی نہیں تھا اسے تو چھوڑیے تقسیم سے پہلے کا ذکر ہے انڈیا میں ہندوستان میں یو پی کے کسی مقام پر جنگل میں شکاریوں کو ایک انسانی بچہ ملا جو بھیڑیوں کی بھنٹ کے اندر رہتا تھا وہ انسانی بچہ ان شکاریوں نے کسی طرح سے اپنے قابو میں دیا وہ انسانی بچہ بالکل بھیڑیا تھا وہ چار پاؤں پہ چلتا تھا کھیر پھاڑ کر کچا گوشت کھاتا تھا وہ کوئی بولی نہیں بول سکتا تھا وہ کرتا تھا اس میں کوئی انسانی خصوصیت ہی نظر نہیں آتی تھی لہذا یہ کہنا کہ انسانی بچے کو اگر انسانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے تو وہ جس قسم کی زندگی بسر کرے گا وہ الاسلام ہے وہ دین فطرت ہے تجربات اس کی تفصیل کرتے ہیں یہ وجہ ہے جو میں نے کہی ہے کہ یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ علم اور تجربے کے خلاف جاتی ہے اور قرآن میں فطرت انسانی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن جو انسان کو صاحب اختیار و ارادہ کہتا ہے تو سوچیے کہ وہ کبھی اس کی فطرت کا ذکر کرے اور آگے بڑھی اسلام انسان کی فطرت اسلام دین فطرت ہے اور آگے کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا یاد نہیں اور انسانوں کو دیکھیے وہ کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں اور خود قرآن کریم نے انسانوں کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اگر انسانوں کو وہی کی رہنمائی نہ ملے تو وہ کس قدر ظالم اور <clears throat> جاہل <laughs> انسان کے متعلق قرآن کریم میں ہے <clears throat> یعنی اس کو اگر اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے خدا کی رہنمائی وہ قبول نہ کرے تو وہ کیا ہے خلق الانسان ضعیفہ بڑا کمزور واقع ہوا ہے ان انسان لظلوم کفار ظالم بھی واقعہ ہوا ہے کفر کفر پسند اور ناشکر گزارا بھی ناشکر گزار بھی ہوا قسیم مبین بے حد جھگڑو جھگڑالو اس کی کیفیت یہ ہے وہ کانل انسان و بڑا جلد باز واقع ہوا ہے وہ کانل انسان و قطور انسان بڑا خود غرض بخیل اور تنگ نظر واقع ہوا ہے کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ بے صبرا بھی ہے اور ایسا لالچی کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا انسان و خلے کا حلو ان کانا ظلم جہولا یعنی کہا گیا ہے یہ اور اس قسم کی دیگر آیات میں کہ اگر انسان کو اس کے اپنی عادت پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اس قسم کا ہوتا ہے یہ تو وہی کی رہنمائی ہے اگر اس کا وہ اقتدا کرے گا تو پھر وہ انسان بنے گا وہ جو عالم نے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا وہ بات یہ ہے آدمی کی تو یہ خصوصیات بیان نہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو معاذ اللہ پھر خدا کی یہ فطرت ہمارے سامنے آئے گی تو عزیزہ نے من یہ تمام تصورات بالبداحت غلط غلط اور قرآن نے اس کی تردید کی جب انسان کو کہا کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے اس کے متعلق تو قرآن نے بار بار کئی مقامات پہ کہا یہ ٹو پاسبلٹیز دینی جو ہے نجدین قرآن نے کہا ہے ہم نے اس کو نجدین دکھا ہے اما وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ ان کی طرف حق آ گیا پمن شاہ فل یومن پمن شاہ فل یق پھر اس کا اختیار اور ارادہ ہے اپنا جون سا راستہ جیتا ہے اختیار کر دے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمام انسانوں کو ایسا پیدا کر دیتے کہ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا یعنی ان کے سامنے ٹو پاسبلٹیز نہ رکھتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا یہ ہماری مشیت کے خلاف تھا ہماری مشیت انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنانے کی تھی یہ اس کے خلاف تھا کہ ہم جبرن اس کو ایک ہی نو کا ایک ہی فطرت کا پیدا کرتے سورہ اود میں ہے وہ ارب کا الناس امتم واحدتا ولا يزالون مختلفين گیارہ بٹا ایک سو اٹھارہ اگر تیرے رب کی مشیت میں ہوتا تو وہ تمام نو انسان کو ایک گروہ کی طرح پیدا کر دیتا اور وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اختلاف کے معنی ہیں کہ ہر انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے اختلاف یہ رفع کیسے ہوں گے یہ آگے چل کے بات ہے یہ رفع ہوں گے ہدایت خدا بندی کی روح سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ولاؤ شاہ عربوں کا آمنا منفل ارد کلو ہوں جمین خدا کی مشیت میں ہوتا تو کرا ارض پر بسنے والے تمام انسان ایک ہی راستے پر چلتے لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا تو کیا افا انتا تکرے ہن ناسا یقون مومنین فہ رسول کیا تو انسانوں کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی راہ اختیار کر لیں ان آیات سے بھی واضح ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں جس پر چلنے کے لیے اسے مجبور پیدا کیا گیا ہو ہر انسانی بچہ ایک صاف اور سادہ لوہ لے کر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ جس قسم کے نقوش مرتسم کرنا چاہے کر سکتا ہے اقبال کے الفاظ میں تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی وہی یہ خداوندی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اس سلیٹ یعنی اپنی ذات پر اپنے اختیار و ارادے سے وہی کی رہنمائی میں صحیح خطوط و نقوش مرتسم کر گئے ان تصریحات سے یہ واضح ہے کہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی انسان کے اندر داخل نہیں ہے اس کے اندر نہیں رکھ دی گئی یہ اسے خارج سے ملے گی اور خارج سے ملے گی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے اس وہی کی روح سے جو پہلے ان انبیاء کو دی گئی اور انہوں نے پھر اسے انسانوں تک پہنچایا یہ تھا وہ طریق جو خدا نے انسانوں کی طرف رہنمائی بھیجنے میں یا ان کو رہنمائی دینے کے لیے اختیار کیا اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ اختیار اس لیے کیا کہ انسان کے اختیار و ارادے کو خدا سلب نہیں کرنا چاہتا تھا ان کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ صحیح راستہ یہ ہے اس راستے پہ زبردستی چلانا نہیں چاہتا تھا زبردستی چلانا ہوتا تو اشیاء کائنات کی طرح اسے بھی مجبور پیدا کر دیا جاتا اور اس کے لیے صحیح راستے کی رہنمائی اس کے اندر رکھ دی جاتی قرآن نے کہا کہ یہ رہنمائی وہی کے ذریعے دی گئی ہے جو قرآن میں محفوظ ہے یہ وہی مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے اور اس کے متعلق قرآن کریم میں جو آیا ہے غور فرمائی طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہ کیا جائے قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں ہے ایک مقام پہ ہے کہ انا انضل علیہ کل کتاب سے بالحق فانما احتدا عليها سے انت بے وکیل انتالیس بٹا اکتالیس ہم نے اس کتاب کو جو مبنی بر حقیقت ہے اے رسول تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ نو انسانی اس سے ہدایت حاصل کرے ان سے کہہ دو کہ جو یہ ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا جو دوسرے راستے اختیار کر کے گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا اے رسول تیرا کام اس رہنمائی کو ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے انہیں زبردستی اس راستے پر چلانا نہیں کیونکہ تجھے ان پر نگران نہیں بنایا گیا یہ بڑی چیز ہے کہ رسول کا کام بھی صحیح راستے کی طرف اشارہ کر دینا ہے رہنمائی کر دینا ہے بتا دینا ہے کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جبرن لوگوں کو اس راستے کے اوپر چلائے بار بار کہا گیا کہ تو ان کے اوپر داروگا بنا کے نہیں بھیجا گیا اب آگے چلیے ہدایت چاہی گئی ہے رہنمائی مانگی گئی ہے سیاحت مستقیم کی ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ سیدھا راستہ کیا جاتا ہے سیدھا راستہ صرف لفظ سیاحت کا ترجمہ ہے تو اگر اتنا ہی کہنا مقصود ہوتا تو سرات ہی کافی تھا لیکن یہاں تو اثرات کے ساتھ المستقیم بھی کہا گیا ہے یہ مستقیم جو ہے اس لفظ کا مادہ قاف واؤ میم ہے جہاں سے قیام کا لفظ آتا ہے قیام کے معنی کھڑا ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ کھڑا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا توازن برقرار ہو ذرا توازن بگڑ جائے تو نہ کوئی انسان کھڑا رہ سکتا ہے نہ کوئی اور چیز اپنے مقام پر قائم رہ سکتی ہے توازن بگڑا اور گرا اس نے سے مستقیم کے معنی ہوں گے توازن بدوش راستہ ایسا راستہ جس میں اس قسم کے نشیب و فراز نہ ہوں کہ انسان چڑھے تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اس سے اس کے پاؤں میں لگزش آ جائے اور وہ گر پڑے تو گویا راستہ سیدھا ہونا چاہیے اور ایسا ہم توازن بدوش میں اس کا لفظ کا ترجمہ کیا کرتا ہوں ایسا توازن بدوش متوازن ہونا چاہیے کہ اس میں چلتے وقت انسان کو لڑکھڑاہٹ نہ ہو اس کا توازن نہ بگڑے اور وہ قائم اور قائم آگے بڑھتا چلا جائے یہ ہے سرات مستقیم کہ اس راستے میں کوئی پیچ و خم نہ ہو اور وہ ہموار ایسا ہو کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو یہ ہے وہ سیدھا راستہ اور جس کے جس کے سامنے آنے کی تمنا دعا بن کے یوں زبان پر آئے لیکن اس سے تو ایک بہت اہم نقطہ سامنے آیا جیسا کہ میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں الفاظ کے انتخاب میں قرآن کریم کا اعجاز مزمر ہوتا ہے سراد کے معنی تو سیدھا راستہ ہی ہے لیکن اس راستہ کے سیدھا ہونے میں ایک عظیم حقیقت کو ہے قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ جہاں اپنی طرف سے مثبت نظریات پیش کرتا ہے وہاں ساتھ کے ساتھ غلط اور باطل نظریات کی تردید بھی کرتا جاتا ہے اور یہ دونوں باتیں اثرات کے اندر پنہا ہیں سیدھا راستہ غور کیجئے کہ وہ کس چیز کی نفی کرتا ہے اور کون سا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چلنے کی رہنمائی دیتا ہے سیدھا راستہ یہ ہے نا جو بات ہو رہی ہے فکر انسانی نے زندگی کے متعلق جو تصور وضع کیا اس میں زندگی کی حرکت کو دوری یعنی سائیکلک سمجھا گیا یونان کے مفکرین نے جب اجرام فلکی پر غور کیا تو انہیں گول پایا اس سے ان کے ذہن میں گولائی یا دائرے کی عظمت قائم ہو گئی اور انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائرات اور انسان کی زندگی کی حرکت دوری ہے کیا معنی ہوئے اس کے والفاظ دیگر یہ دائرے کے اندر گردش کر رہی ہے دائرے کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جس نقطہ سے کوئی شے حرکت کا آغاز کرتی ہے پورا دائرہ طے کرنے کے بعد وہ پھر اسی مقام پر آ پہنچتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی کولو کے بیل کی طرح ایک ہی راستہ پر چکر کاٹتی رہتی ہے یعنی وہ مسافت تو طے کرتی ہے لیکن مسافت طے کرنے سے وہ کسی منزل کی طرف نہیں پہنچ رہی ہوتی سفر کرتی رہتی ہے اور رہتی ہے اسی مقام کے اوپر پورا چکر کاٹنے کے بعد اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا بلکہ وہ پھر اسی مقام کے اوپر آ جاتی ہے ساری عمر قیامت تک وہ اس دائرے پہ چکر کاٹتی رہے وہ آگے نہیں بڑھے گی اسی مقام کے اوپر حرکت کرتی رہے گی یہ جو تصور تھا حرکت کا دوری ہونا سائیکلک موومنٹ اس سے یونان کے فلاسفر فیسا غورس نے تناسب کا نظریہ وضع کیا یعنی ٹرانس مائگریشن آف سول اس نظریہ کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان ایک جنم لے کر اس دنیا میں آیا تو برائیوں گناہوں کی آلائش سے ملوث ہو گیا اس کی موت کے بعد اس کی روح کو کسی دوسرے پیکر میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس آلائش کو دور کر سکے یہ عمل ایک آدھ پیدائشی چکر میں ختم نہیں ہو جاتا اس کے لیے کروڑوں اربوں چکروں یعنی نئے نئے جنموں میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ انسان پھر سے اپنی پہلی حیت میں آ جائے جب ایسا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چکر ہو جاتا ہے چکر ختم ہو جاتا ہے یعنی ان تمام گردشوں سے مقصد یہ ہے کہ انسان جیسا پہلے تھا اسی قسم کا پھر سے بن جائے یہ ہے دوری گردش کا منتہا زندگی کا یہ دوری تصور نظریہ تناسخ تک ہی محدود نہیں مذاہب عالم میں نجات کا نظریہ سیلویشن کا نظریہ اسی تصور کا پیدا کردہ ہے عیسائیت نے کہا کہ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کے آلائش لے کر آتا ہے اس آلائش سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لایا جائے اس ایمان سے انسان پھر سے ویسا ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا پیدائش سے پہلے تھا یعنی بالفاظ دیگر اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو نظریہ تناسب کی بنیاد تھی یعنی پھر سے ویسا ہی بن جانا جیسا پہلے تھا کسی قدم کا آگے نہیں بڑھنا چکروں میں سفر کیے چلے جانا اور پھر سے ویسا ہی بن جانا جن مذاہب نے